السلام علیکم group testing can be situation کسی بھی خاص مقصد کے تحت چاہے وہ ڈائگنوسز ہو یا اسکریننگ یا سلیکشن اگر ہم کسی ایک انڈیویجل ایک فرد کی ابلٹی یا انٹیلیجنس کو میجر کرنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیویجل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب ایسی بہت سی سچویشن ہوتی ہیں جس میں ہم صرف ایک فرد کی ٹیسٹنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم ٹیسٹ کریں we need quick results we we need quick data collection and we use that for most of the cases for screening purposes or selection purposes or admissions to universities colleges or schools in such situation using an individual test میں be very very expensive time wise as well as money wise human effort بھی زیادہ درکار ہوتی ہے انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کرنے میں وقت بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے مثلاً ایک بہت مختصر سا بھی ٹیسٹ ہوگا تو عام طور پر وہ بیس سے پچیس منٹ میں مکمل ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سو لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اسی بیس منٹ کو آپ سو سے ضرب دے لیجیے اتنی دیر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سے دن درکار ہو سکتے ہیں ورک فورس مین فورس یا یوں کہہ لیجیے کہ ہیومن فورس ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی ایکسپینسو بھی زیادہ ثابت ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم ٹیسٹ کر رہے تھے وہ ایک خاص ٹائم تک محدود تھا اور جب ہم اپنی ٹیسٹنگ مکمل کریں گے تب تک وہ ٹائم گزر چکا ہوگا اس لیے ایسی بہت سی سچویشن میں ہم گروپ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں رادر دین انڈیویجل ٹیسٹ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیویجل ٹیسٹ کی اپنی بہت سی ایڈوانٹیجز ہیں ان کے بہت سے فوائد ہیں اور کون سی ایسی سچویشن ہوں گی جس میں ہم ان فوائد کو نظر انداز کرتے ہوئے ترجیح دیں گے گروپ ٹیسٹ کو there is no doubt at there is certain degree of rapport individual testing there is a certain individual direct face to face contact between the examinee and the examiner ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیویجل ٹیسٹ میں ہم ایگزامنی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے اس کے انگزائٹی لیول کو دیکھتے ہوئے یا اس کی موٹیویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے پروسیس میں کچھ چینجز بھی کر سکتے ہیں تبدیلیاں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بنیادی قسم کی تبدیلیاں کریں لیکن سچویشن کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکنگ پروسیس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے ہم اپنے انسٹرکشنز کو بھی فلیکسیبل رکھ سکتے ہیں اور ان کو دہرا سکتے ہیں فلیکسیبلٹی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ ٹیکر کے ساتھ کوئی اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے انسٹرکشن دیں اور دوسرے کے ساتھ کوئی اور لیکن ڈیفینیٹلی اگر ہمیں لگے کہ ہمارا سبجیکٹ یا پارٹیسپینٹ یا ٹیسٹ ٹیکر یا ایگزامنی جو ہے اس کو بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے وہ کسی طرح کی کانفلکٹ کا یا کنفیوژن کا شکار ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو چیز پرابلم پیدا کر رہی ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں بعض اوقات ٹیسٹ دینے والے لوگوں کو انسٹرکشنز بہت اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ایک سے زیادہ دفعہ وہی الفاظ مختلف طرح سے پوز دے کر اور اسٹریس دے کے استعمال کیے جا سکتے ہیں گروپ ٹیسٹنگ میں ایسا نہیں کیا جا سکتا اور ریپورٹ ہم نے کہا کہ ایک طرح کی انٹیمیٹ سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب ایک ایگزامینر ایک ایگزامنی کو ٹیسٹ دیتا ہے اور آپ اس کو ایک دوستانہ ماحول میں بھی ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ دینے والے کا رویہ بہت اسٹرکٹ ہو اس کی پرسنالٹی اسٹائل قسم کی ہو تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ دینے والے پر خوف بھی ہو سکتا ہے غیر ضروری قسم کا کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے اور غیر ضروری بٹ اوائڈبل انگزائٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے تو جہاں تک انڈیویجل ٹیسٹ کے فوائد ہیں اس میں ریپ اور اس کی flexible nature or individual attention جو ہے وہ اس کے بہت اسٹرانگ پوزیٹو پوائنٹس ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹ میں یہ چیزیں شاید نہیں ہوں گی کسی بھی ایگزامینر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اگر وہ چالیس یا پچاس ساٹھ یا شاید سو لوگوں کو ایک وقت میں ٹیسٹ دے رہا ہو تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سے وہ انسٹرکشنس کو دوبارہ بیان کرے اور ان میں سے کوئی ایک ایگزامنی جو ہے شاید پانچ منٹ کے بعد کوئی کلیریفیکیشن چاہے دوسرے کو پندرہ منٹ کے بعد کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی اور کسی کو ٹیسٹ کے اختتام پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو ایک ایگزامینر جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اسٹوڈینٹس کو یا ایگزامینیز کو یا ٹیسٹ دینے والوں کو توجہ دے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجل ٹیسٹ میں اتنی ایڈوانٹیجز ہیں تو وہ کون سی سچویشن ہوں گی جس میں ہم انڈیویجل ٹیسٹ کو چھوڑ کر گروپ ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسی بھی سچویشن ہیں جن میں ہم کبھی بھی انڈیویجول ٹیسٹ کی بجائے گروپ ٹیسٹ کو استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے مثلا اگر ہم اپنا ٹیسٹ ڈائگنوسٹک کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ گروپ ٹیسٹ استعمال کریں اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ شک ہے ہے کہ وہ کسی سائیکوس کا شکار ہے اسکیٹسوفرینک ہے اس میں کسی قسم کی پیرانوائڈ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں اسی طرح سے لیگل یا فورینزک سچویشن میں کسی شخص کی ذہنی حالت جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس وقت ہم ضرور ہمیشہ اور ڈیفینیٹلی انڈیویجول ٹیسٹ ہی استعمال کریں گے کیونکہ گروپ ٹیسٹ کے ذریعے یہ مقصد حل نہیں ہو پائے گا دوسری جانب ایسی سچویشن جہاں پہ ہمیں کوک ریزلٹس چاہیے ہوں اور کم وقت میں ہم زیادہ لوگوں سے انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں تو اس وقت ہم گروپ ٹیسٹ استعمال کریں گے جس کا یہ مطلب ہوا کہ گروپ ٹیسٹ استعمال کیے جائیں گے یا انڈیویجل ٹیسٹ استعمال کیے جائیں گے اس کا انحصار اور اس کا دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ ٹیسٹ کا پرپز کیا ہے so in other word the purpose of test and the purpose for which the test result are going to be use will determine whether we are going to use individual test or group test چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس uh, ابلٹی کے انٹیلیجنس کے uh, ابلٹی کے یا کہہ لیجیے انٹلیکچل ابلیٹی کے بہت سے انڈیویجل ٹیسٹ موجود ہیں وہیں پہ ہمارے پاس بہت سے گروپ ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں پہلے ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے ٹیسٹ کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے ٹیسٹ کے اسکورس کیسے استعمال ہوں گے اور ان کی انٹرپریٹیشن سے ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے ہم یہ طے کریں گے کہ کیا ہمارا کام گروپ ٹیسٹ سے چل سکتا ہے یا ہمیں صرف اور صرف انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کرنے ہیں اس سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گروپ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں مختلف طرح کی گروپ ٹیسٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتی ہیں اور جب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی گروپ ٹیسٹ استعمال کرنا ہے یا انڈیویجول ٹیسٹ تو ہم انہیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ذہن میں رکھیں گے اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ٹیسٹ کی سلیکشن کریں گے ایسی بہت سی سچویشن ہوتی ہیں جس میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ انڈیویجول ٹیسٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور ہم اگر انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کر لیں تو ہمارے ریزلٹس بہت اچھے آ جائیں گے لیکن دوسری جانب کچھ ایسے کنسٹینٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں انڈیویجول ٹیسٹنگ ممکن ہی نہیں ہے مثلاً اگر آپ ایک ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دس دن ہے اگر آپ انڈیویجل ٹیسٹنگ استعمال کریں گے تو صرف ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ہی آپ کو پندرہ دن درکار ہے آپ دو سو یا تین سو لوگوں سے ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ ٹیسٹنگ کا ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پندرہ دن پر محیط ہے جبکہ آپ کو دس دن دیا گئے اور اسی میں آپ نے ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے ریزلٹس کا انالیس بھی کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ انٹرپٹیشن بھی کرنی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیویجل ٹیسٹ کے مقابلے میں جو تھوڑی بہت ڈس ایڈوانٹیجز گروپ ٹیسٹ میں پائی جاتی ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے گروپ ٹیسٹنگ ہی استعمال کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا اگر ہم ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ سیریس قسم کی ڈسیزن میکنگ اور کسی بھی شخص کی زندگی کے بارے میں یا اس کی زندگی کے بارے میں بہت بہت کرٹیکل فیصلہ ہونا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم انڈیویجل ٹیسٹنگ استعمال کریں کیونکہ انڈیویجل ٹیسٹنگ میں ہمیں جہاں ون ٹو ون کانٹیکٹ ملتا ہے وہیں پہ we have access to the non verbal cues of communication جو نان وربل میسجز ہمیں اپنے ٹیسٹ ٹیکر سے یا امتحان دینے والے شخص سے مل رہے ہیں گروپ ٹیسٹنگ میں ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں تو اگر بہت اس طرح کی کریٹیکل ڈیسیزن میکنگ ہوگی تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم انڈیویجل ٹیسٹ استعمال کریں لیکن اگر ہم کسی ادارے میں ایڈمیشنس کی بات کر رہے ہیں یا کسی نوکری کے لیے جس میں پانچ پوسٹ جو ہیں وہ ہمیں فل کرنی ہے اور اپلیکینٹس جو ہیں وہ پانچ سو ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم گروپ ٹیسٹنگ استعمال کریں کیونکہ جہاں پہ تھوڑے بہت ڈس ایڈوانٹیجز اس قسم کے آئیں گے کہ ون ٹو ون کانٹیکٹ یا ریپور نہیں ہوگا ایگزامنر اور ایگزامنی میں وہاں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ پانچ سو میں سے چار سو پچانوے لوگوں کو تو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے اور پانچ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو جو ٹائم کی بچت ہوگی ایفرٹ کی جو بچت ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شاید گروپ ٹیسٹ استعمال کریں گے گروپ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں گروپ ٹیسٹ سائیکولوجی میں اور ایجوکیشن میں مختلف طرح کے گروپ ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں گروپ ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس یا ابیلٹی کے ٹیسٹ بھی بعض اوقات پرسنالٹی انوینٹریز بھی گروپس میں استعمال ہوتی ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور ووکیشنل ٹیسٹ آکوپیشنل ٹیسٹ اس طرح کے ٹیسٹ عام طور پر گروپس میں استعمال کیے جاتے ہیں گروپ ٹیسٹ وہ ہے جس میں ایک کی بجائے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک ہی وقت میں ٹیسٹ کیا جا سکے کچھ کیریکٹرسٹکس گروپ ٹیسٹ کی group test are the test in such a manner that a large number of test can do them simultaneously وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہی کس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی حل کر پائیں اب مثال کے طور پہ اگر ہم انسٹرکشنز کو ہی لیتے ہیں تو ان کی انسٹرکشنز اس طرح سے دی جاتی ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ایک ہی دفعہ بول دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریر شدہ شکل میں بھی ایگزامنیز کے پاس موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ امتحان دے رہے ہیں یا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ خود سے بھی وہ انسٹرکشن دوبارہ پڑھ سکتے ہیں ان کو اسی طرح سے ایسے الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے کہ اگر ایگزامنی چاہے تو ان کو بار بار خود سے بھی پڑھ لے دوسری چیز the instruction address the entire group not individuals they are delivered only once at the beginning of the test and are repeated repeated for instructions کا مخاطب پورا گروپ ہوتا ہے جب انسٹرکشنز بیان کی جاتی ہیں تو پورے گروپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں گروپ میں موجود مختلف انڈیویجلس کو الگ الگ سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہو سکتا ہے انڈیویجل ڈفرینس گروپ میں پائے جاتے ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی زبان اتنی اچھی نہ ہو یا ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ اس زبان کی اتنی اچھی نہ ہو جس میں کہ انسٹرکشن بیان کی گئی ہیں آ, لیکن انڈیویجل ڈفرینس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسٹرکشن سارے گروپ کے کو ایک ہی دفعہ دی جاتی ہیں ٹیسٹ کے آغاز میں دی جاتی ہیں اور ان کو دوبارہ سے بیان نہیں کیا جاتا کسی بھی اسٹیج پہ ٹیسٹ کے پروسیس کو ایڈمنسٹریشن کو انٹرپٹ نہیں کیا جاتا اور انسٹرکشن جو ہیں وہ بار بار دہرائی نہیں جاتی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گروپ میں کسی ایک شخص کو انسٹرکشن کو فالو کرنے میں مسئلہ پیش آئے جبکہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ٹائمڈ ٹیسٹ ہے اگر آپ انسٹرکشنز کو بار بار دہرانا شروع کر دیں گے تو اس وجہ سے ڈسٹریکشن پیدا ہوگی دوسرے لوگ جو کہ ٹیسٹ دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سوالوں کو حل کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیش ہو سکتی ہیں اور ان کی پرفارمنس جو ہے اور ان کا اسکور جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے so the test taking process is uniform instruction are are uniform and they not for anybody the instruction whole group the entire group who is taking the test these test are usually timed test and the examiner does not do or say anything interrupt the testing process عام طور پہ گروپ ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹائمڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر وہ ٹائم نہیں ہوں گے تو ایک بڑے گروپ میں مختلف لوگ جب مختلف ٹائم پر ٹیسٹ کو ختم کر رہے ہوں گے تو اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو گروپ ٹیسٹ ہیں وہ ٹائم ٹیسٹ ہو ایک ہی وقت پر ٹیسٹ شروع ہو اور ایک ہی وقت پہ ٹیسٹ ختم ہو حتیٰ کہ بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ٹیسٹنگ روم کو چھوڑنے کا ٹائم بھی طے ہے یعنی اگر آپ نے ٹیسٹ دینے کے لیے گئے اور آپ کو ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آیا اور آپ اگلے پانچ منٹ میں ایگزامینیشن روم چھوڑنا چاہیں تو اکثر اوقات آپ کو چھوڑنے نہیں دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ شروع ہونے کے کم از کم آدھے ٹائم کے بعد آپ ٹیسٹنگ روم کو چھوڑ کر باہر جا سکتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اس بیچ میں جب کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو کسی قسم کی ہیومن ٹریفک وہاں پہ نہ ہو نوائز پولوشن نہ ہو ٹیمپریچر کنٹرول ہو تاکہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک کمفرٹیبل طریقے سے ٹیسٹ دے سکیں group test are generally paper pencil test although computerize administration is also becoming popular in developed countries عام طور پر جو گروپ ٹیسٹ ہیں وہ پیپر پینسل ٹیسٹ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ویز کی بات کریں تو ویز میں وربل پارٹ بھی ہے اور پرفارمنس بھی تو پرفارمنس میں آپ بلاگ ڈیزائنس بھی بنا سکتے ہیں آپ کچھ اور چیزیں بھی اور اور ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں گروپ ٹیسٹ میں عام طور پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ بلاگ ڈیزائن کسی کو بنانے کے لیے دے دیں تو اس کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے انڈیویجل اٹینشن چاہیے ایگزامینر کی جو کہ گروپ ٹیسٹنگ میں ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ گروپ ٹیسٹنگ میں ایسے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں پیپر اور پینسل کی مدد سے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں یہ ٹیسٹ وربل بھی ہو سکتے ہیں اور نان وربل بھی لیکن ان میں جو ہاتھوں سے مینپولیشن کرنے والی ٹاسک ہیں جیسے کہ بلاگ ڈیزائن یا فارم بورڈ یا اس طرح کی چیزیں وہ عام طور پہ استعمال نہیں کی جاتی group test mostly have a multiple choice format group test کا فارمیٹ عام طور پر ملٹیپل چوائس ہوتا ہے ایک اسٹیم یا ایک بیان یا ایک اسٹیٹمنٹ ایک سوال اور اس کے آگے جواب دینے کے لیے آپشنس عام طور پر پریفر کیا جاتا ہے کہ چار آپشنس دی جائے تین یا پانچ یا دو کی بجائے کیونکہ دو آپ جانتے ہیں کہ ٹرو فالس یا آلٹرنیٹ ریسپانس فارمیٹ ہے جس میں نہ جانتے ہوئے بھی صحیح جواب دینے کی کافی زیادہ پرابیبلٹی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ گروپ کے لیے استعمال ہوں اس میں ایم سی کیوز استعمال کیے جائیں اور آپشنس بھی عام طور پر چار رکھی جاتی ہیں پریفر کیا جاتا ہے کہ زیادہ آپشنس ہوں دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ آپشنس بنانا جو ہے وہ بھی ایک مشکل کام ہے اور آپشنز ہم نے ایسی ہی بنانی ہوتی ہے جس میں یہ لگے کہ ہر آپشن جو ہے وہی درست جواب ہے تو اچھا آئٹم وہی ہے in which every option seems to be the right answer تو گروپ ٹیسٹ میں پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرپشن نہیں کی جاتی اور آئٹم عام طور پر ایم سی کیو فارمیٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں usually blank circles or spaces are provided in front of every response option places a circle or places mark in blank space or option numbers. آپ نے بھی کچھ ایم سی کیوز کیے ہوں گے خاص طور پہ جو آپ اپنے اچیومنٹ کرتے ہیں اپنے امتحان میں جو ٹیسٹ دیتے ہیں ان میں ملٹیپل چوائس اگر آئٹم ہو تو اس میں عام طور پہ دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی درست آپشن جو ہے اس کے نمبر کو اے بی سی جو بھی استعمال کیا گیا ہے الفابیٹس ہیں یا نمبرس ہیں درست جواب کو انسرکل کر دیں دوسرا طریقہ جس میں بڑے گروپس کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کی مارکنگ کی جائے تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بلینک سرکلس یا بلینک اسپیسیز دی جاتی ہیں جس میں آپ نے کالے پینسل سے یا پین سے اس کو بلیکن کرنا ہوتا ہے اس طرح کا کا طریقہ استعمال اور یہ ایک ایک طریقے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک کراس لگا دیں یا ایک ٹک مارک لگا دیں اب اس کی مارکنگ جو ہے اس کے لیے بھی ایک سسٹمیٹک طریقہ استعمال ہوگا اگر آپ نے ایک وقت میں دو سو لوگوں کو ٹیسٹ دیا تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ اس کی مارکنگ بھی جلدی ہو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر دفعہ ایک ایک شخص کے جو آنسر شیٹ ہے اور آنسر بک ہے اس کو لیں اور ایک ایک آئٹم کو دیکھتے ہوئے اس کو رائٹ اور رانگ مارک کریں جو ایک اس کا آسان طریقہ ہے اس میں ہم کی استعمال کرتے ہیں رسپانس یا آنسر کی جو ہے اس کو ایک سے زیادہ طریقے سے بنایا جا سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو آئٹمس ہیں ان کے ہر آئٹم کے جو درست آپشن اس کے آگے وہ لکھتی جائے اور ہر شخص کو جو اس کو مارک کر رہا ہے وہ لسٹ لے لے اور اس کے حساب سے جوابات جو ہے ان کو رائٹ یا رانگ چیک کرتا جائے ایک اور طریقہ جس میں کی جو ہے وہ ایک اسٹینسل کی طرح سے بنائی جاتی ہے آپ نے بہت سے اسٹینسلس ڈرائنگ کے اور سائنس کی ڈرائنگ کے استعمال کیے ہوں گے الفابیٹس کے اسٹینسلس بھی ہوتے ہیں جس میں ایک پلاسٹک کی ٹیمپلیٹ میں جو فگر یا الفابیٹ یا جو شکل ڈرا کرنی ہے وہ اس کا ایک کٹ آؤٹ بنا ہوتا ہے آپ اس میں صرف پینسل اپنی چلاتے ہیں اور وہ شیپ بن جاتی ہے ریسپونس کی آنسر کی جو ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں بھی اس طرح کے اسٹینسل بنائے جاتے ہیں uh, جو آنسر بک استعمال کی گئی uh, جس کو ٹیسٹ نے استعمال کیا گیا اسی کے جو ایک کاپی بنا لی جاتی ہے اور جہاں پہ جو ایمٹی اسپیسیز دی گئی تھی جس کو سبجیکٹ نے بلیکن کرنا تھا یا اس کو پینسل سے اس میں کلر کرنا تھا وہ سلاٹس جو ہے ان کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی کو آپ اسٹوڈینٹس کے آنسر شیٹ کے اوپر یا آنسر بک کے اوپر رکھتے ہیں اور اس سلوٹ میں سے اگر ڈاک کیا ہوا ایسا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ نے جواب جو ہے وہ درست دیا تھا تو اس کو آپ درست نشان لگا سکتے ہیں یا ریڈ پین سے اس کو مارک کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے جوابات درست تھے اور کتنے غلط جیسا کہ ہم نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے کمپیوٹرائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے بلکہ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے اب ماڈرن ممالک میں کمپیوٹر کی مدد سے ہی کی جاتی ہے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ان کے جوابات کو ریکارڈ کرواتے جاتے ہیں جس کے لیے ہم ماؤس کو استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات کسی قسم کی اسٹک استعمال کی جا سکتی ہے جوابات بھی کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی مارکنگ بھی جو ہے وہ کمپیوٹر کر دیتا ہے دوسری طرف جو ہم نے کہا تھا کہ آنسر شیٹس جو ہیں جس میں جب آباد کو بلیکن کر دیا جاتا ہے یا کلر کر دیا جاتا ہے ان کو بھی ہم اسکینر کی مدد سے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں اور کمپیوٹر اس کے درست اور غلط جوابات جو ہے ان کی کاؤنٹنگ کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ مینوئل اسکورنگ جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی اور کمپیوٹر یہ تمام کام کر سکتا ہے یہ ظاہری بات ہے کہ بہت ایک آسان اور کنوینئنٹ طریقہ ہے لیکن یہ صرف وہیں پہ استعمال ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اتنی تعداد میں کمپیوٹرز موجود ہوں ڈیولپ ممالک میں یہ طریقہ استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی بہت سی جگہوں پہ جب ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں خاص طور پہ کچھ یونیورسٹیز اور ادارے جہاں جو زیادہ ویل اکوپڈ ہیں وہاں پہ ٹیسٹنگ کے لیے کمپیوٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں group test are also administered with the help of but this approach can be adapted when number of computer otherwise we need to train our examiners دوسری صورت میں جبکہ ایک ایگزامنر جو ہے ایک ریسرچر ایک سائیکولوجسٹ اور بعض اوقات ریسرچر کے اسٹوڈنٹس یا اسسٹینٹس اگر وہ ٹیسٹنگ کروا رہے ہوں ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہوں اور وہ اسکورنگ کر رہے ہوں تو اس کے لیے ان کو بہت اچھی طرح سے ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہوگی اور ٹیسٹ دینے سے پہلے بہت دفعہ ان کو اس چیز کی پریکٹس کروائی جائے گی کہ وہ انسٹرکشن کس طرح سے دیں گے آنسر شیٹس کو دوبارہ سے کلیکٹ کیسے کریں گے اور ان کی اسکورنگ کیسے کریں گے گروپ ٹیسٹ کی ظاہری بات ہے کہ انڈیویجل ٹیسٹ کے مقابلے میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر بہت سی سچویشن میں ہم انڈیویجل ٹیسٹ کے موجود ہوتے ہوئے بھی گروپ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں such test save time of administration large number of test taker examine simultaneously and group test are ours of collection for research projects time wise یہ بہت زیادہ اکنامیکل ہے تھوڑے ٹائم میں آپ جتنے ٹائم میں آپ ایک شخص کو ٹیسٹ دیتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ پچاس کو بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں پانچ سو کو بھی اور پانچ ہزار کو بھی ٹائم اتنا ہی لگے گا جتنا کہ ایک شخص کو ٹیسٹ دینے میں لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وقت تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا کئی لحاظ سے اس میں آپ کی جو ہے وہ فائنینشل بچت بھی ہوگی آپ کم لوگ استعمال کر رہے ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے لیے کم بجلی استعمال کریں گے کم ریسورسز استعمال کریں گے کم لائٹ کی ضرورت ہوگی کم ٹریولنگ اس میں آپ کے لیے انوالوڈ ہوگی if are to be made such as screening or school admissions group test are very useful test is is easy from the point of view of examiner, specially because there is little pressure on the examiner for taking notes of individual expressions, explanations or clarifications on part of the examinee. اگر آپ ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی یہ ایک اچھی اپروچ ہے ٹیسٹنگ کی پہلی بات تو یہ کہ ایگزامینر جو ہے اس پہ کم پریشر ہے اور کم اسٹریس ہے اس بات کا کہ وہ ایگزامنی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرے اس کے ایکسپریشنس کو نوٹ کرے نان وربل کیوز کو نوٹ کرے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کے اسکورس کی انٹرپریٹیشن کرے انڈیویجول ٹیسٹ میں ہم ٹیسٹ اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ درکار ہوتی ہیں ہم اسی وقت انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جب ہمیں محض ٹیسٹ کے اسکورس میں دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ایگزامنگ کے ٹیسٹ ٹیکنگ بہیویئر میں بھی دلچسپی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مختلف آئٹمس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے کون سے الفاظ ہیں جو اس کو الرٹ کر دیتے کون سے الفاظ ہیں جن کو وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا کس طرح کے آئٹمس ہیں جس کے اوپر وہ اسٹک ہو جاتا ہے اور کس طرح کے آئٹمس ہیں جس پہ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اس کو زیادہ ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتی ہے اس طرح کے آئٹمس کرتے ہوئے گروپ ٹیسٹ میں یہ چیزیں جو ہیں ایگزامنر کو نہیں کرنی ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ورک لوڈ بھی اور اس کا پریشر بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ زیادہ ریلیکس طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے اور جیسے کہ ہم نے بھی کہا تھا اگر کوئک ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہو یا اسکریننگ اور ایڈمیشن کی تو اس وقت ہمیں یہ تمام چیزیں ظاہری بات ہے کہ نان وربل کیوز ایکسپریشنز یہ سب کچھ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی what we are interested in is the performance the performance and the overall score of individual candidates جب وہ سب کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم ان میں سے وہ کینڈیڈیٹس چن لیتے ہیں جن کے اسکورس باقیوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے تھے there is little impact of the personality of the examiner on the performance of the examinees individual test میں ایگزامینر کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیکنگ پروسیس کو اور test taking behaviour on part of the examinee کو دونوں کو متاثر کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ گفتگو کرتا ہے کس طرح سے انسٹرکشنز ڈلیور کی جاتی ہیں کس جگہ سے کس طرح سے انسٹرکشنز میں اور بات چیت میں الفاظ کو اسٹریس کیا جاتا ہے پوز کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈیویژل ٹیسٹنگ میں متاثر کر سکتی ہیں ایگزامنی کے ٹیسٹ ٹیکنگ بہیویئر کو اور الٹیمیٹلی اس کے اسکور کو لیکن گروپ ٹیسٹنگ میں ہر ایگزامنی یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ایگزامینر کہہ رہا ہے یا جس طرح سے بھی وہ بہیو کر رہا ہے that is common to all وہ کسی خاص فرد کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے کیونکہ ایگزامینر جو ہے وہ ایگزامنیز کو اس طرح سے پرسنلی نہیں جانتا جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کے انسٹرکشن دے سکتا ہے کوئی بھی شخص ایگزامینر بن سکتا ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو اور وہ انڈیویجلی لوگوں کی پرفارمنس کو متاثر نہیں کرتا اور ان نیسسریلی اینزائٹی بھی پیدا نہیں کرتا the role of the examiner is the minimum if desired tape recorded instruction may also be used examiner کا رول جو ہے گروپ ٹیسٹنگ میں بہت محدود کیا جا سکتا ہے اس کو ہم اتنا کم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایگزامینر کی بجائے ٹیپ انسٹرکشن استعمال کر لیں بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک بڑے سے کمرے میں یا ہال میں بٹھا دیے جاتے ہیں اور انسٹرکشن جو ہیں وہ ٹیپ ریکارڈڈ فارم میں استعمال کی جاتی ہیں انسٹرکشنز کی ریکارڈنگ سنوا دی جاتی ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے ٹیسٹ کا آغاز کر دیا جاتا ہے اب بہت سی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں انسٹرکشن بولی جاتی ہی نہیں بلکہ جو ٹیسٹ شیٹ ہے اس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں اور اسٹوڈینٹس سبجیکٹس پارٹیسپینٹس ریسپونڈینٹس یا ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں انسٹرکشن خود سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو اس سے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ کر اپنا ٹیسٹ جو ہے اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اوورل یا وربل انسٹرکشن دینے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ کانٹیکٹ پیدا کیا جائے اسٹوڈینٹس کے ساتھ بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے to make sure that everybody has listen to the and they have heard the instruction کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کاغذ پر جب انسٹرکشن دی ہوں تو شاید سب لوگ اس کو نہ پڑھیں یا کوئی لفظ شاید مس ہو جائے ان سے لیکن اگر ایک دفعہ ہم بول کر انسٹرکشن سنوا دیں گے یا خود سے انسٹرکشن دے دیں گے تو وہ ان کے لیے آسانی کا باعث بن جائے گا چنانچہ انسٹرکشن کا سنوانا جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے اور ایک اچھی چیز ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایگزامینر خود وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ انسٹرکشن دے انویجلیٹرز موجود ہو سکتے ہیں اور انسٹرکشن ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈیڈ فارم میں استعمال کی جائے سو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں گروپ ٹیسٹ کی دوسری جانب کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی گروپ ٹیسٹ میں پائی جاتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں کہا تھا ہم کون سا ٹیسٹ استعمال کریں گے اس بات کا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ ہم دونوں طرح کے ٹیسٹ جو ہیں ان کے فوائد اور ان کے نقصانات ان کے ایڈوانٹیجز ان کی شارٹ کمنگس ان کو ذہن میں رکھیں ان کا جائزہ لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم ڈس ایڈوانٹیجز پہ جائیں گے اور انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کر لیں گے یا ڈس ایڈوانٹیجز اتنی بڑی اور اتنی اہم نہیں ہے اس لیے ہم گروپ ٹیسٹنگ ہی استعمال کریں گے کچھ پاسبل ڈس ایڈوانٹیجز جو گروپ ٹیسٹنگ میں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے group test are very impersonal the personal touch and rapport that is an ingredient of individual test is not found in group test جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے گروپ ٹیسٹ میں اس میں ریپور کا آنسر نہیں ہے اس میں بہت ایک امپرسنل رویہ استعمال کیا جاتا ہے ایگزامینر جو ہے کسی بھی ایک ایگزامنی کے ساتھ ون ٹو ون کانٹیکٹ نہیں رکھتا جو بھی کانٹیکٹ ہے جو انسٹرکشن کی ڈلیوری ہے جو ہدایات ہیں جو اعلانات ہیں وہ تمام تر گروپ کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں ایک جیسے الفاظ میں کیے جاتے ہیں ایک ہی وقت میں کیے جاتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے in individual administration the examiner میں ریپیٹ انسٹرکشن اور rephrase them according to the needs of the test taker individual test میں انسٹرکشنس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے ایک دو تین بار دہرایا جا سکتا ہے بعض اوقات ضرورت پڑے تو ریفریز بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً آپ کی اردو میں دی ہوئی ہدایات اگر کسی ایسے شخص کو دے رہے ہوں جو کہ اردو زیادہ اچھی طرح سے نہیں سمجھتا اور اس کو آپ نے زیادہ کلیئر طریقے سے بتانا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آدھا پنجابی کا لفظ بھی استعمال کر لیں ٹیسٹ کے نیچر اس بات کی اجازت دیتی ہو آج چنانچہ دوبارہ سے دہرانے کا موقع جو ہے وہ گروپ ٹیسٹ میں نہیں ہوتا نہ ہی ریفریز کرنے کا انسٹرکشن جو ہے وہ ایک امپرسنل طریقے سے دی جائیں گی اور ایک ہی بار ایک ہی الفاظ میں دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے گروپ ٹیسٹ کی ایڈوانٹیج بھی ہو سکتی ہے it is not necessary that the test taking process and test administration be made personal unless اگر کوئی بہت کریٹیکل uh, فیصلہ ہونے والا ہے اور جس کے اندر انڈیویجل اٹینشن بہت اہمیت رکھتی ہے پھر ہمیں پرسنل ٹچ کی ضرورت ہوگی لیکن اسکریننگ کے لیے یا ایڈمیشن پرپزز کے لیے دیے جانے والے ٹیسٹ میں ہمیں ٹیسٹ کی پرسنل نیچر جو ہے وہ درکار ہی نہیں ہے in group testing all subjects attempt all items whereas individual testing considering basal rule and ceiling rule is used so the test can be tailored according to the ability level of the test taker group test میں کیونکہ ٹیسٹ سب کے ساتھ ایک ہی دفعہ ایڈمنسٹر ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کے لیے وہی ٹیسٹ ہے وہی آئٹمس ہے ایک ہی جگہ سے ہر کوئی شروع کرے گا اور ایک ہی جگہ پہ ہر کوئی ختم کرے گا جبکہ انڈیویجل ٹیسٹ میں بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے اندر بیس ریٹ یا بیس ریٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور سیلنگ رول کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ جو ہے اور جو ایگزامنی جو ہے وہ خاص حد تک تو آلریڈی جانتا ہے تو اس حد تک کے آئٹم اگر ہم اس کو نہ بھی پوچھیں اور آگے اسٹارٹ کریں تو ایسا کرنا ممکن ہے اسی طرح سے ہمیں یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ایک سرٹن لیول کے بعد اب جو ایگزامینر جو ہے وہ مزید سوالات کے درست جواب نہیں دے پائے گا چنانچہ آپ ٹیسٹ ٹیکنگ پروسیس کو اس لیول پہ آ کے ختم بھی کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ٹیسٹ کو ہم یہ دیکھتے ہوئے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں آئٹم سے یقیناً جو ٹیسٹ ٹیکر ہے ٹیسٹ آئٹمس اس سے پہلے کے آئٹمس کو کر سکتا ہے وہی آئٹمس اس کو دینے کی ضرورت نہیں اور فلاں آئٹم کے بعد اب ڈفیکلٹی لیول ایسا آ گیا ہے کہ ایگزامنی کے لیے مزید آئٹمس حل کرنا ممکن نہیں تو آپ ٹیسٹ ٹیکنگ کا آغاز بھی تھوڑے سے ہائی لیول سے کر سکتے ہیں اور اس کا اختتام بھی ایک سرٹن پوائنٹ پہ کر سکتے ہیں بجائے اس بات کا انتظار کیے کہ وہ پورا ٹیسٹ حل کرنے کی کوشش کرے گروپ ٹیسٹنگ میں ایسا نہیں ہے بے شک شروع کے بہت آسان آئٹمس ہیں ایگزامنیز کے حساب سے اور ان کے لیول کے حساب سے ہر ایک کو وہ آئٹمس آتے ہوں گے لیکن پھر بھی ہر کوئی ان آئٹمس کو کرے گا اور پھر ایک سرٹن لیول پہ آ کے جہاں پہ شاید لوگوں کو آئٹمس مشکل لگ رہے ہوں اور بہت سے لوگ اس لیول کے بعد کے آئٹمس نہ کر پاتے ہوں پھر بھی ہر کوئی تمام تر آئٹمس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا یا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پہلے آئٹمس لے کے آخری آئٹمس تک ٹیسٹ کو حل کرنے کی کوشش کریں گے the is of the verbal verbal and non cues that can reflect the examinees anxiety confusion اور ڈسکمفرٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں انڈیویژل ٹیسٹ کی تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا لیکن گروپ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ جب ہم چاہتے بھی ہوں کہ ہمیں ایگزامنیز کے رویے معلوم ہوں ان کے رسپانسز اور ریئیکشن سے آگاہی حاصل ہو تو بھی گروپ ٹیسٹنگ میں یہ پاسبل نہیں ہے بہت سے ریسرچ پرپز میں اگر ہمیں یہ ایڈیشنل انفارمیشن مل جائے تو شاید زیادہ اچھا ہو لیکن اگر آپ گروپ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر شخص سے الگ الگ نوٹ نہیں کر سکتے nor can the examiner do anything to put individual individuals at ease نہ تو آپ گروپ ٹیسٹنگ میں یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ ڈسکمفرٹ کا شکار ہے یا انگزائٹی کا شکار ہے اور نہ ہی آپ خود کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی انگزائٹی کو یا ڈسکمفرٹ کو کم کریں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ کون سا استعمال ہوگا گروپ یا انڈیویجل اس کا فیصلہ کرتے ہوئے ہم ضرور سوچیں گے کہ کیا ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سبجیکٹس کے ریئیکشن یا ریسپونس کیا ہیں اگر وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور ٹیسٹ کا پرپز ایسا ہے کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر ہم گروپ ٹیسٹ استعمال کریں گے لیکن اگر ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اسٹوڈینٹس کے یا سبجیکٹس کے یا ٹیسٹ ٹیکرس کے ریئیکشنس کیا تھے ان کا انگزائٹی لیول کیا تھا موٹیویشن لیول کیا تھا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم گروپ کی بجائے انڈیویجل ٹیسٹ استعمال کریں most group test require the subjects to have reading skills and the ability اور practice in paper pencil manipulation to record their responses زیادہ تر گروپ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پیپر پینسل استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیکر اپنے ریسپونس پینسل کی مدد سے ریکارڈ کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں ریڈنگ اسکلس ہوں وہ پڑھ کر انسٹرکشنس کو یا پڑھ کے ٹیسٹ آئٹمس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیپر اور پینسل اور پینسل کو یوز کرنے کی یا مینپولیٹ کرنے کی عادت ہو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم نان وربل ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کلچر فری ہوں گے تو بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ صرف ڈرائنگس کو استعمال کریں اور صرف کلرنگ کی بات کریں یا ایک ایمٹی اسپیس کو بلینک کو ڈارک کرنے کی یا کلر کرنے کی یا بلیکن کرنے کی بات کریں تو بھی ایک ٹیسٹ ٹیکر کے لیے یہ چیز انگزائٹی کا باعث ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ جن بچوں نے کبھی ایم سی کیوز نہیں کیے ہوتے ان کو بہت سی یونیورسٹیوں کے یا پروفیشنل کالجز کے انٹری ٹیسٹ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے حالانکہ ٹیسٹ جو ہے وہ اسی کانٹینٹ پر اسی ٹیکس پر مبنی ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اسکول میں پڑھا ہوتا ہے لیکن کیونکہ انہیں ملٹیپل چوائس آئٹم جو ہیں ان کو سالو کرنے کی پریکٹس نہیں ہوتی اس لیے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے جتنا کہ وہ در حقیقت پرفارم کر سکتے تھے چنانچہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گروپ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو you should make sure that everybody is familiar with the type of testing and they have paper and pencil اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے جتنا کہ انہیں کرنا چاہیے there may be some test in the group who do not have these abilities and who may remain because of the nature of the testing process کیونکہ ٹیسٹنگ پروسیس بہت امپرسنل ہے انڈیویجل اٹینشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ریڈنگ ابلٹی کے پرابلمس ہو ریڈنگ ڈفیکلٹی ان کو آ رہی ہو یا ان کو پیپر پینسل کا استعمال کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو لیکن آپ ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائیں چنانچہ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ گروپ ٹیسٹنگ ہی استعمال کی جائے جب کہ آپ کا پرپز ہی ایسا ہے کہ گروپ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوگی لیکن اس بیچ میں تھوڑی سی اس چیز کی جو ہے اہمیت ہے کہ ہم یہ دھیان رکھیں کہ کہیں کوئی ایسے لوگ تو نہیں جو صرف ٹیسٹ کی نیچر کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو so if you can detect those people that can solve this problem ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو کہ کسی قسم کی مشکل کا پریشانی کا یا انگزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں آ, یہ تو تھی بنیادی طور پہ گروپ ٹیسٹ کی نیچر اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو پیورلی گروپ ٹیسٹ ہیں بائی نیچر اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جو بائی نیچر ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ صرف انڈیویجلی ہی استعمال ہوں گے جبکہ بہت سے ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ انڈیویجل طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں اور کچھ ایسی بیٹریز اس وقت ہم ایسے ٹیسٹ کی بات کریں گے جو کہ بنیادی طور پہ گروپ ٹیسٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں there are some group test and there are some group test batteries test battery جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم ایک سے زیادہ ٹیسٹ کو ایک وقت میں استعمال کریں تو اس کو ہم ٹیسٹ بیٹری کہتے ہیں اگر آپ خالی ایک ٹیسٹ استعمال کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سیشن میں ہم کچھ ایسے ٹیسٹ کا جائزہ لیں گے جو کہ گروپ ٹیسٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے انٹرنس ٹیسٹ کے طور پہ آکوپیشنل ٹیسٹ کے طور پہ اسکریننگ کے پرپز کے لیے یا ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ابلٹی کے لیے اور اچیومنٹ کے لیے سب سے زیادہ شاید ہمارے پاس جو ٹیسٹ موجود ہیں وہ ابلٹی کے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد پھر اچیومنٹ ٹیسٹ اور بہت سے ٹیسٹ جو کہ انٹرنس ٹیسٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی در حقیقت ابلٹی کے ہی ٹیسٹ ہیں اور ان کا مقصد یہی جانچنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کینڈیڈیٹ یا کوئی اسٹوڈینٹ ایک خاص ابلٹی پر کہاں اسٹینڈ کرتا ہے سب سے پہلے اور بنیادی طور پہ ان کا ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں ٹیسٹ بناتے ہوئے ٹیسٹ ڈیویلپرز نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا اور کس طرح سے ان کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کو بھی رپورٹ کیا گیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کے اے ٹی یعنی اینڈرسن ٹیسٹ اے تھرشن اور کیٹ کے A T CAT is a group intelligence test which can be use with kindergarten to twelfth grade children entrance test کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کو گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اگر آپ کے خاص پروگرام کے لیے بچوں کی سلیکشن کرنی ہو تو آپ اس ٹیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں uh, اس ٹیسٹ کے جو ہیں ایٹ لیولس ہیں جو کہ اسکول کے تمام گریڈ لیول کو کور کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے ٹویلتھ گریڈ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں number of test as a gauge of mentality اس ٹیسٹ میں آٹھ لیولس تمام اسکول گریڈس کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک پاپولر ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مینٹل ابلیٹی کی ایک اچھی طریقے سے نشاندہی کرتا ہے سائیکومیٹرک پراپرٹیز اس ٹیسٹ کی خاصی اچھی ہے خاصی اسٹرانگ پراپرٹیز ہیں اور جب ہم سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کریں کہ اس کی reliability validity and availability of norms the کو کم از کم دس ہزار کا سیمپل استعمال کیا گیا تھا جہاں سے نارمس حاصل کیے گئے اور ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی بھی جو رپورٹ کی جاتی ہے وہ کیٹ کی خاصی اچھی سمجھی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایک ٹرسٹ وردی ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم نے اسکول کے بچوں کے لیے اس کو دیکھنا ہو اور اس کو ہم نے انٹرنس کے وقت پہ لینا ہو اور ہم نے سلیکشن کرنی ہو ایسے اسٹوڈینٹس کی جو زیادہ قابل ہیں بہ نسبت ان اسٹوڈینٹس کے جو کم قابل ہیں تو ہم یہ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں ہاں البتہ ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ جن بچوں کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں آیا اس کی جو لینگویج یا وکیبلری یا جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ ہمارے یہاں کے لوکل بچوں کے لیے اپلیکیبل ہے یا کہ نہیں لیکن یہ چیز ہمیں ہر ٹیسٹ میں ہی دیکھنی ہوگی کیونکہ جن ٹیسٹ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ باہر کے ممالک میں ڈیولپ کیے گئے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان کی لوکل اڈیپٹیشن کی ضرورت ہوگی یا پھر اگر ان کی نیچر ایسی ہے اور ان کی وکیبلری اس کے کانٹینٹ اس طرح کے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ ان کو استعمال کیا جائے گا ان کے لیے وہ اپروپریٹ ہے تو پھر ہم ان کو ایز اٹ از بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور اسی طرح کا ٹیسٹ ہے Henmon Nelson test H N T اس کو بھی ایک مینٹل کا اچھا ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے the test has two sets of norms grade wise and age wise test میں ایج نارمس بھی موجود ہیں اور گریڈ نارمس بھی موجود ہیں آپ ایج کے حوالے سے بھی اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اور گریڈ کے حساب سے بھی اس ٹیسٹ میں ایچ این ٹی میں ملٹیپل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اسپیئر مین نے جو جی فیکٹر کا نظریہ دیا گیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک سنگل فیکٹر جو ہے اس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے the ninety item test can can be be around thirty minutes and use for all grade levels تمام گریڈ لیولس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اتنا مختصر ٹیسٹ نہیں ہے تقریباً نوے منٹ اس کو مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کو دینے کے بعد جو ہمیں ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں وہ ایک جی فیکٹر یا جنرل فیکٹر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں H and T also has high reliability in the nineties and validity کو مختلف طرح کے ریلائبلٹی کو رپورٹڈ ہیں اس ٹیسٹ کے وہ زیادہ تر پوائنٹ نائن زیروز میں دیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے خاصی ہائی ریلائبلٹی ویلڈیٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے اس ٹیسٹ کی ریلیشن شپ یا اس کا کو ریلیشن دیگر سملر نیچر والے ٹیسٹ کے ساتھ دیکھا گیا اور مختلف جو رپورٹس اس کے بارے میں ہے اس میں ہمیں یہ پوائنٹ فائیو زیرو سے لے کے پوائنٹ نائن زیرو تک اس کی ویلڈیٹی کے کوفیشنس ملتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ یہ ایک خاصا ریلائبل اور ویلڈ ٹیسٹ ہے اور جس کو ہم بچوں کے ساتھ اسکول لیول پر بہت آسانی کے سے ہم ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور ٹیسٹ جو اسی طرح کی نیچر کا ہے اور اس کو بھی ہم انٹرنس کے پرپز کے لیے اسکول گوئنگ بچوں کے ساتھ خاص طور پہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کوگنیٹو ابلیٹیز ٹیسٹ یا CogAT C O G A T CogAT yields three scores verbal non verbal and quantitative جیسا اکثر ابلیٹی ٹیسٹ میں آپ کو دکھائی دے گا ویبلبلٹی بھی میجر کی جاتی ہے نان ویبل بھی اور کوانٹیٹیو بھی شاید ہی کوئی ایسا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو جو کہ ایک وربل ٹیسٹ ہوگا بنیادی طور پہ اور اس میں کوئی میتھمیٹیکل ابلٹی جو ہے وہ میجر نہ کی جائے تو کوگنیٹو ابلٹیز ٹیسٹ میں بھی اسی طرح سے تینوں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے The test has been designed very carefully and attempts have been made to remove sources of difficulty such as cultural bias. کوشش کی گئی کہ اس ٹیسٹ کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ جو ان نیسسرلی وائز ٹیسٹ میں آ جاتی ہے خاص طور پہ کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو ریموو کیا جائے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے انگریزی جن کی اپنی زبان نہیں ہے یا جن کو اس میں کچھ مسائل ہیں یا ان کی ریڈنگ میں کوئی پرابلم ہے یا وہ کم ایجوکیٹڈ ہے it was develop especially for poor readers educate English language جس کا مطلب ہے کہ امیگرینٹس کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ڈپرائوڈ سیگمنٹ آف پاپولیشن کے ساتھ بھی اور ایسے جن کو ایکسیس نہیں تھی ٹو گڈ ایجوکیشن جو کہ اس ٹیسٹ کی ایک اچھی بات ہے اور ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ پریفر کر سکتے ہیں over other test The statistical analysis of whites. اس طرح کے آئٹمس جو کہ باعث لگے یا ایسے آئٹم جو کسی طرح سے پریجس لگ رہے تھے اور جو کہ جن میں ریشل کسی قسم کی ڈسکریمنیشن پائی جاتی تھی ان کو اس ٹیسٹ میں سے ریموو کر دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس حوالے سے باقی ٹیسٹ کے بارے کے اوپر جو ہے وہ ایج رکھتا ہے there are three sub test which can be completed in 32 to to thirty four minutes H However, the test manual recommends that the testing be completed in 2 to 3 days. ایک وقت میں جو اس کا پارٹ ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ایک دن میں مکمل کرنے کے بجائے اس کو اسپریڈ کیا جائے ایک سے زیادہ دنوں میں جو کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کس بعض اوقات لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سائیکومیٹرک جو ہیں وہ بہت اچھی رپورٹ کی گئی ہیں and this test test is better than other as a tool for the assessment of culturally diverse minority and economically disadvantage children according to captain and سکوزو تو ان آتھرس کے مطابق اگر آپ نے ایک ڈائیورسلی نیچرڈ پاپولیشن کے ساتھ اور ایسے گروپ کے ساتھ استعمال کرنا ہو جو کہ انڈر پرولیج ہے یا ڈپرائڈ ہے جہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے تو ہمیں دوسرے ٹیسٹ استعمال کرنے کے بجائے یہ ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے some research evidence suggest that verbal underachievement can be measured with this tool کچھ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انڈر اچیومنٹ جو ہے اس کو بھی یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے گفٹڈ کو بھی جانچنے کے لیے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے it's a sensitive discriminator of giftedness and a tool that can make good prediction about future performance future performance کا ایک اچھا پروڈکٹر اس کو پایا گیا ہے جہاں ڈسکریمنیشن ہوئی ہے ایسے سیگمنٹس میں بھی اس کو افیکٹو دیکھا گیا ہے اور گفٹڈ کی آئیڈینٹیفکیشن میں بھی یہ ایک افیکٹو ٹول سمجھا گیا ہے اسی لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اور ٹول استعمال کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم یہ استعمال کریں کیونکہ اس میں تھوڑی سی ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس کی نیچر میں ہی شامل کر دی گئی کہ اس میں سے باعث چیزیں پریجوڈسڈ ایلیمنٹ وہ ریموو کر دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا کہ جن لوگوں کو ریڈنگ ڈیفیکلٹیز تھیں پور ایجوکیشن کی وجہ سے جو ڈپرائو تھے اور انڈر پرولیج تھے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے اور جو کہ انگریزی جو جن کی مادری زبان نہیں تھی اور جنہوں نے انگریزی کو ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ سیکھا تھا ان کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ باقی ٹیسٹوں میں جن میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور جس میں ڈپرائب یا underprivileged segment of the population کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے ان ٹیسٹوں کے مقابلے میں یہ ٹیسٹ جو ہے this can prove to be better tool better predictor and a better way of intellectual ability giftedness and other aspects of ability ابھی ہم نے کچھ ایسے ٹیسٹوں کی بات کی جو کہ اسکول کے بچوں کے لیے خاص طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں انٹرنس کے ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جن سے انٹلیکچوئل ابلٹی جو ہے اس کی جانچ کی جا سکتی ہے خاص طور پر انٹرنس کے حوالے سے ایسے اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جن کی ہم اگلے سیشنز میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہائر لیول پر کالج لیول کے اوپر یا یونیورسٹی کے لیول پر یا آرگنائزیشنل لیول پہ ہم اور بہت سے ایسے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ انٹرنس کے وقت پر استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم جی آر ای استعمال کرتے ہیں سیٹ میٹ پاکستان میں اب گیٹ ہم نے استعمال کرنا شروع کیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح سے گروپ ٹیسٹ کے ایڈوانٹیجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گروپ ٹیسٹ جو ہے ان کو ڈیولپ کیا یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ